کعب بن اوجر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میں ایک ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہا تھا اور جوئیں میرے سر سے گر رہی تھیں اور میں احرام باندھے ہوئے تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا سر کی یہ جوئیں تمہیں تکلیف پہنچاتی ہیں میں نے عرض کیا کہ جی ہاں فرمایا کہ پھر سر منڈوا لے اور کفارے کے طور پر تین دن کے روزے رکھ یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا یا ایک قربانی کر دے ایوب نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ ان تین چیزوں میں سے کس کا ذکر سب سے پہلے کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو تین